نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ملا له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قدير اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتے یہ تو اس رب کائنات کا کرم ہے کہ نہ ماننے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا بلکہ جو نہیں مانتا اسے خوب دیتا ہے اور جو مانتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے کہ میرے ماننے والے نہ ماننے والوں کو دیکھ کر کہیں بچل تو نہیں جاتے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تالا تعالی رب المسلمین نہیں ہے بلکہ رب العالمین وہ تمام عالموں کا رب ہے وہ نمک حراموں کا بھی رب ہے اور نمک حلالوں کا بھی وہ یکجائیوں کا بھی رب ہے وہ ہر جائیوں کا بھی وہ اس کا شکر ادا کرنے والوں کا بھی رب ہے اور ناشکروں کا بھی ایک طویل زندگی کا عرصہ گزر جاتا ہے اللہ کا نام تک زبان پہ نہیں آتا لیکن وہ زبان کو اللہ فالج میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ طاقت دیتا ہے کہ اور کتنا بولنا ہے بول تو حق تعالی شاہ کو نہ ماننے والوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں مانتے اس بنا پر کہ انہوں نے جو احکام دیے ہیں جو فرامین دیے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے پنج وقتہ نمازیں دی ہے اوقات آتے ہیں گزر جاتے ہیں منادی پکارتا ہے اور کان پہ جو بھی نہیں رینگتی اور خیال بھی نہیں آتا کہ جس کے ہم بندے ہیں وہ ہم کو پکار رہا ہے ہم بھول گئے ہیں وہ یاد دلا رہا ہے ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں بلا رہا ہے قبر کے اندر یہ غفلتیں اندھیریوں کی شکل میں آئے گی اور نماز اجالوں کی شکل میں آ کر بچائے گی حافظ ابن قیم بہت بڑے آدمی گزرے انہوں نے اپنی تالیف لطیف کتاب الروح میں عجیب عجیب واقعات لکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل فرمائی کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو نماز نے آ کر اس کو آزاد سے چھڑایا اور پیاس نے اس کو وہاں بہت زیادہ پریشان کر دیا تو روزہ نے آ کر اس کو پیاس کو اس کی دور کر دیا چپ چاپ بیٹھنے کے لیے کہاں گیا تھا جہاں چپ بیٹھنا ہے وہاں تو ہم بیٹھتے نہیں تو وہاں چپ چاپ بٹھا دیا گیا کہ خبردار جو تو نے کچھ بولا ہے یہاں زبان چلائی ہے تو سلا رحمی اور رشتہ داریاں جو ہے وہ آئی اور انہوں نے اس کو بولنے کا حق دلوایا اس کی زبان میں طاقت پیدا ہوئی تو آدمی جتنے اعمال اللہ کے احکام بجا لاتا ہے یہ بیکار نہیں ہے یہ تمام کے تمام آخرت میں اور قبر میں کام آنے کی چیزیں ہیں کی نماز اگر کوئی پڑھ لے علماء فرماتے رات کو ایک ایسی عجیب و غریب ہوا چلتی ہے کہ جو بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کو دور کر دیتی ہے لیکن یہ نصیب ان کو ہوتی ہے بے تاب پڑتی اور تحجد پڑھنے والے کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے تحجد پڑھنے والے کی عمر میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں اور تحجب پڑھنے والے کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ سب باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگ اسباب کی دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ اب مسبب الاسباب سے ملنے کا یقین ہم کو رہا نہیں وہ دیتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں تو جب دینے کا وقت ہوتا ہے تب تو آپ فقیر ہو کر اور بھکاری ہو کر پیر پھیلا کر سوتے ہیں اور داتا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی لینے والا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں دینا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو روزی کی ہمیشہ فکر رہتی ہے ہماری روزی تنگ ہے اس بنا پر کہ اللہ کے احکام ہماری زندگیوں میں تنگ ہے ہماری زندگیوں کے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام پریشان ہیں مؤذن ندا دے دے کے تھک جاتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نماز کی طرف نہیں آتا حالانکہ اللہ نے سب انتظام کروا دیے ہیں کہ بس خالی کھڑے ہونا ہے جا کر جو شاندار مساجد ہیں اس میں کس چیز کی کمی ہے سرکار کی مسجد میں ایسی چھت تھی کہ آپ کی یہ ٹیمپرری چھت تو اس سے اچھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز فرض پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار لیکن سرکار جب امام تھے تو کھجور کے تنے سے چھت کو ٹھہرایا تھا اور پتے ڈالے گئے تھے چھت پر اور بارش ہوتی تھی تو چھت تپکتی تھی اور سجدہ سرکار کرتے تھے تو پیشانی پہ کیچڑ لگتا تھا لیکن ان سجدوں کی اور ان نمازوں کی کوئی دنیا میں برابری کر سکتا ہے آج مسجدیں ہماری پکی پکی ہیں لیکن نمازی کچے کچے ہیں اہل تحقیق نے لکھا ہے پوری امت مل کر نماز پڑھ لے تو نبی کی دو رکعت کے برابر نہیں ہوگی اور ہم پوری زندگی نماز پڑھے اور دو رکعتیں صحابہ جیسی نصیب ہو جائے تو ہمارا برا پار ہو جائے وہ جس شام کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ہم تو رسم نماز ادا کرتے ہیں رہ گئی رس میں اگارو ہے نہ نرجی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ جی اور مسجد مرسیا خان نمازی نہ رہے یعنی وہ ساگ اوساف سا کی جازی رہے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھول گئے ہیں اللہ کو لیکن اللہ نہیں بھولے جس دن اللہ ہمیں بھول جائیں سانس لینا بھی مشکل ہے یہ اس کے کرم کے سائے میں ہم لوگ جی رہے ہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے احسانات جتنے انعامات دیتے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں ہم ناشکریاں ہی ناشکریاں کرتے جاتے ہیں لیکن اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ ناشکری دیکھ کے بھی عطا کرتا ہے اور عطا کے دروازے بند نہیں کرتا فرمایا الحمد للہ رب العالمین لوگوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے بسم اللہ میں تینوں حالتوں کا پتہ چلتا ہے اللہ کی شان دنیا میں کیا رہے گی اس بنا پر کہ جب وہ اللہ ہیں تو انہوں نے دنیا میں ہم کو وجود عطا کیا ہے ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں داخل کی تھی نا اللہ کی پارلیمنٹ میں کہ ہم کو دنیا میں آنا ہے مانبو و تقاضے مانبود نہ ہم تھے نہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی تقاضا تھا تو پھر کیا ہوا فرماتے اللہ تیری رحمت نے ہمارا نہ کہا ہوا اور نہ گبتا وہ کر دکھایا اور ہمیں دنیا میں وجود عطا فرما دیا تو ہم بغیر طلب کے دنیا میں آئے ہیں ہم نے کوئی دین کا تقاضا نہیں کیا تھا بغیر طلب کے اللہ نے دین دیا ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا بغیر طلب کے اللہ نے نبی دیا ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا بغیر طلب کے اللہ نے قرآن دیا لیکن اس کا حق کب ادا کریں گے ہم اس کا شکریہ کب ہم ادا کریں گے اس کا شکر عملی طور پر اللہ کا ماننے والا وہ ہے کہ پکار آئے اللہ کی اور یہ دوڑ جائے دنیا کے لوگوں سے اس کو امتیاز حاصل ہو جائے کہ دنیا دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہو یہ مسجد کی طرف دوڑ رہا ہو یہ اللہ کے منادی کی ندا پہ دوڑ رہا ہو سمجھو کہ یہ ہے اللہ کا سچا بندہ یہ ہے اللہ کا ماننے والا دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا بھی پڑے گا حضرت شاہ وسی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیا ہے تو ناراض ہو کر واپس چلا جائے جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جانا پڑے گا لیکن آیا روتا ہوا تو جائیں ہنستا ہوا ایسی زندگی گزار شیخ سادی نے اچھی بات لکھی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور بچہ رو رہا ہوتا ہے فرماتے ہیں چند سالوں کے بعد جنازہ اٹھے تو شان ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ رو رہے ہوں اور جانے والا مسکرا رہا ہو زندگی ایسی گزرنی چاہیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتے اس میں بھی اختلاف ہے دین کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا نافرمانی پہ آ جائے شان شانوروں کی حکومت میں اور اس کی عمولیت میں اور اس کی شان معبودیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا فرق تو ہم کو پڑے گا محتاج تو ہم ہیں اللہ تو داتا ہے اللہ فرماتے یا سن تم الفقراء وزارت ہو تمہارے پاس حسن و جمال ہو اور زینت ہو لیکن یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ سب آتا کیا ہوا میرا ہے تم بھکاری ہو اور میں داتا ہوں کوئی دنیا میں کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو جائے لیکن اللہ اپنی طاقت اس وقت دکھلائیں گے جبکہ اس کی طاقتوں کے باوجود اس کو دنیا سے جانا پڑے گا فرعون بارہ لاکھ کا لشکر لے کر حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے چھ لاکھ بنی اسرائیلیوں کا تعاقب کرنے کو نکلا تھا میں ان کو مٹا دوں گا یہ لوگوں کو میری طاقت معلوم نہیں یہ مجھ سے بغاوت کر کے نکلے کیسے وہ سمندر جس میں خیال تھا فرعون کا کہ میرے اشارے پہ یہ سمندر بہتا ہے اسی سمندر میں اللہ نے ڈبا کر بتایا کہ سمندر تیرے اشاروں پر نہیں میرے اشاروں پر چلتے ہیں یہ سمندروں کا چلانے والا یہ آسمانوں کا اڑانے والا یہ چاند ستاروں کو حرکت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ فرمایا وہ سخرل الشمس والقمر کمرا وسخر بہین الليل سخل اور اللہ فرماتے وہ سخر لکم پل کا تجویل پل کا ہم نے سمندروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ سخر لکم فرماتے فرماتے یہ سمندر بھی ہمارے مسخر ہیں تم کشتیاں چلا نہیں سکتے تھے ہم نے انہیں حکم دیا کہ خبردار میرے بندوں کی کشتیوں کو ڈبانا دینا تو سینے کے اوپر تھام لیا تمہاری کشتیوں کو اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا سب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے انتظام کیا ہے لیکن بندوں کا عالم یہ ہے کہ سب نعمتیں اور سب چیزوں کے استعمال کے باوجود سب کا بنتا ہے اور نہیں بنتا تو رب کا نہیں بنتا سب کی ماننے کو تیار ہے لیکن ایک رب کی ماننے سے سب کام سیدھے ہوتے ہیں اس کے وہ ایک شبدا جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات تو اختلافات بہت ہیں مذہب کے نہ ماننے والے بھی مل جائیں گے نبیوں کے نہ ماننے والے بھی مل جائیں گے لیکن کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا سب یہ کہیں گے کہ جی مرنا ہے جانا پڑے گا جب آئے ہیں تو جانا ہی پڑے گا اس لیے شاعر کا یہ شعر اچھا ہے کہ آشیانہ شاخ گل پر کب تیری میرا سے ہے سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا مکان ہے یہ دکان ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ پلا ہے یہ میرا ہے یہ میرا میرا کب تک رہے گا آشیانہ شاخ گل پر کب تیری میرا سے ہے بس غنیمت جان لے جتنا بسیرا ہو گیا اتنے دن تجھے جینے کے مل گئے غنیمت سمجھ لے تیرا کوئی حق نہیں تھا یہ کرم ہے اللہ کا تو زندگی کا استحقاق لے کے کچھ بھی نہیں آیا تھا یہ اس کے کرم نے تجھے زندگی عطا کی ورنہ ہر قدم پہ موت تیرے سامنے کھڑی تھی تیرا اتنے سال جی جانا وہی تعجب کی بات ہے ہر قدم پہ خطرہ ہے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی پکار ہے موت کی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف فرشتے حفاظت کے لیے رکھے ہیں اپنے بندوں کی فرما لگو موت باتوں مین لے و ملتی یا فضو لگو من امری فرماتے ہم نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے حفاظتی لگا کے رکھے ہیں آدمی کہتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا تو بج گیا میں آگے بڑھ گیا تو بج گیا اور اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے نے ہٹایا ہے تجھے آگے پیچھے تیری زندگی طے شدہ لے کے آیا ہے نا وہ پوری کیے بغیر تجائے گا نہیں اس کا انتظام اللہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں بیل گاڑے کے نیچے کتا چلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے بیل گاڑا میں چلا رہا ہوں اور عقل مند سمجھتے ہیں کہ وہ تو بیل ہے جو لے کے چل رہے ہیں جب انسان دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو چار چیزیں اللہ تعالیٰ طے فرما دیں چار چیزیں معین کر کے طے کر کے بھیجتے ہیں اس کو دنیا میں ان میں سے ایک اس کی عمر بھی ہے لائف کتنی ہے اس کی لائف کا گراف کتنا رہے گا اس کا بھی ایک نقشہ بنا کے بھیج دیتے ہیں جیسے ہمارے موبائل کے اندر بھائی کتنا چارج باقی ہے ٹاور کے اندر آپ وہ لکیریں دیکھنے سے اندازہ لگائیں گے آدھا باقی ہے پاؤ باقی ہے کچھ اس میں جان باقی ہے یہ لکیریں زندگی کی بو کے بیچتے ہیں اور دوسرا کھائے گا کتنا نہ کام کا نہ کاچ کا اور دشمن اناج کا کہتے ہیں کتنا کھائے گا یہ وہ بھی لکھ کے دیا ہے جتنے گٹ گٹانے کے ہیں دودھ کے اور پانی کے گلاس وہ پیتا ہے اور ایسا پیتا ہے کہ جو قطرے لکھے ہیں پیے بغیر مر نہیں سکتا مرتا ہے جب بھی منہ میں ٹھوکتے ہیں لوگ چمچے سے پانی کہ نہیں پینا پڑے گا اور نہیں پیتا ہے اور نیند منہ میں جاتا ہے تو لوگ دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کرو کہ اتر جائے میں نے کہا اتنا بھی اترے گا جتنے کے قطرے لکھے ہیں قسمت میں اس سے زیادہ نہیں اتر سکتا باقی جو باہر جا رہا ہے وہ لکھا نہیں ہے تو کہاں سے اندر جائے گا کہتا ہے وہ فاسٹ چلا چاہیے سانس ان کا سانس چلے گی فاسٹ کیونکہ کوٹا پورا کرنا ہے اور ٹائم ہو چکا ہے جا رہا دنیا سے وقت ہو رہا ہے اس بنا پر یہ تیز کہاں سے چل رہی ہے رسک لکھوا کے آیا ہے عمر لکھوا کے آیا ہے اور فرماتے ہیں کہ شکیون ہم سعید یہ نیک بخت رہے گا کہ بدبخت رہے گا جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا وہ بھی لکھی ہے عمل کیسے کرے گا تو اجل لکھتے ہیں عمل لکھتے ہیں رزق لکھتے ہیں اور شقی نم سعید یہ لکھتے ہیں شقی کے معنی بدبخت سعید کے معنی نیک بخت اور لفظ سعید بھی عید ہے ابتدا ان سعید اور اخیر میں عید میدان کوششیں کرے گا جدوجہد کرے گا محنتیں اور سعی کرے گا تو اخیر میں جو ہے آگے کی سین ختم ہو جائے گی پیچھے سے ڈال لگ جائے گا اور عید ہو جائے گی تو فرمایا شکیون ام سعید نیک وقت ہے کہ بد وقت ہے دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ نے یہ چار چیزیں لکھ کے بھیجی ہے اس پر انسان دنیا سے جاتا ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کیوں اچھا لگ یا یعنی بالکل اچانک موت آؤ نہیں موت اچانک نہیں آتا لکھا ہے وہی وقت پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیضا جا جل لائس ساتا ولا یستقدمون تو پھر بھائی ہم لوگوں کو تو یہی پتا چلتا ہے کہ اچانک میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عمر لکھوا کے آیا تھا وہ عمر سے گیا ہے کہ نہیں ابھی میں نے اس روز واقعہ ذکر کیا کہ انتقال کر گیا تو گھر میں عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ لینے کے لیے مرد جو ہیں آئے جنازہ دفنانے کا نماز پڑھنے کا کفنانے کا کام مردوں کو دیا ہے کیونکہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں وہ تو جنازے کو دیکھ کے روتی رہیں گی کام نہیں ہو سکے گا مرد دل کے اوپر پتھر رکھ کر اور آنکھوں پر کنٹرول کر کے اپنے دل کو قابو میں رکھ کر کام کرتا ہے باپ جا رہا ہے تو بھی اور بیٹا جا رہا ہے تو بھی اور شیخ جا رہا ہے اور استاد جا رہا ہے لیکن دل پہ پتھر رکھا ہے آنسو بہ بھی رہا ہے لیکن کام کر رہا ہے کہ مجھے اس سے اول منزل پہنچانے کی ذمہ داری اس لیے جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جانے کی ذمہ داری دی جی کس کو مردوں کو اس بنا پر کہ عورت کو رونے میں سے اس کو فرصت نہیں ہوتی تو یہ جنازہ کب پہنچتا طلاق دینے کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے ابتدان کیونکہ اگر عورتوں کو طلاق دیتے تو ان کی ناقبری کی وجہ سے شوہروں کو روز دو چار طلاق ہوتی اس لیے یہ نظام بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے مردوں کو دیا ہے کہ بھائی طلاق مرد دے گا عورت نہیں دے گی اللہ کے ہر کام کے اندر مسئلے ہے اب وہ لینے کے لیے مر جب گئے تو عورتوں نے گالیاں دینا شروع کیا کہ مری جیل آ گیا ہمارا اتنا پیارا اس کو لینے کے لیے آ گئے ہستی میں چڑھا چڑھا کے تو باہر آئے وہ لوگ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گاڑ آپ تو ہوں کر لو مشوروں کی دو مشورہ میں وہ نکی کہ اندر جی نے یہ دے تمے دفنا جو تم نے ضرورت پڑے پیارے ہم لا ختم ہوتا ہے اندر جا کے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اب نہیں آئیں گے قبر بھی ختم کر دیتے تم کو جب ٹھیک لگے جب دفنا نہیں ٹھیک لگے تو اندر بیڈ روم میں سجا کے رکھنا تو رو رو کے عورتوں نے کہا کہ مری گئے لے جاؤ تو انسان کا مزاج ایسا ہے یہ جو جسم ہے نا ہمارا جب تک روح ہے جب تک کام کا ہے ادھر روح نکلی ادھر بات ختم اور وقت ختم ہو گیا ہزار ڈاکٹروں کو لا کے آپ کھڑا کرو کچھ نہیں کر سکے گا اس لیے تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے سے سب باتیں فرماتے ہیں یہ بات یعنی موت اتنی یقینی ہے اتنی یقینی ہے کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ موت سے اور آخرت والی زندگی سے وہ لوگ غافل ہیں جو موت کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے ہمیں مرنا ہے لیکن ان کی زندگیاں موت کے بعد والی زندگی کی تیاری سے بالکل خالی اللہ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے دین سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اگر ایمان ہے تو آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی پر ذرا غور کرو وہ مئی افال کا پولا خاص پرماتے جمع میں لگ گیا جو اولاد میں لگ گیا جو دنیا میں لگ گیا آخرت سے غافل ہو گیا فرماتے ہیں بڑا نقصان میں رہے گا دنیا والا نہیں کہتا ہمیں بنانے والا کہتا ہے بہت نقصان میں رہے گا تو سمجھتا ہے مال ملے گا تو نفے میں رہوں گا اولاد ملے گی تو نفے میں رہوں گا اور اللہ فرماتے ہیں دین نہیں ملا تو تو نقصان میں رہے گا مال ہو کے بھی کامیاب نہیں ہوگا اولاد ہو کے بھی کامیاب نہیں ہوگا دولتیں ہو کے بھی کامیاب نہیں ہوگا اقتدار ہو کے بھی کامیاب نہیں ہوگا یہ سب کامیابی کی چیزیں نہیں ہے آخرت کی فکر تجھے کامیاب کرے گی آئے آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے کیا فرماتے ہیں ذائقت الموت وانما توفون نو جور تم فمن ماں عن النار وادخل جن فقد فاز وما تو دنیا نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے سانس لینے والا متنفس کے معنی جو جاندار ہے جو زندہ ہے جو آیا ہے دنیا میں اسے واپسی کا مزہ چکھنا ہے موت اس کو آ کے رہے گی نوب نبی اللہ نہ رہے اور آدم صفی اللہ نہ رہے اور ہم کیا رہیں گے جب رسول اللہ نہ رہے سب کو جانا ہے دنیا سے اور جان جانی ٹھہری جائے گی اور موت آنی ٹھہری آئے گی جان نام یہ ہے جانے والی اس لیے جوانی کو جوانی کیوں کہتے ہیں یہ رہوانی نہ تھی جوانی جانی اس لیے اس کا نام جوانی رکھا ہے دنیا بھی عجب سرائے پانی دیکھی اور ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی یہ انسان کی زندگی کا پورا کچا چٹھا اور خاکہ جو ہے وہ شاعر نے پیش کیا ہے نہ خوبصورتی باقی رہتی ہے نہ حسن و جمال باقی رہتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے طاقتوں کا زوال آتا جاتا ہے انسان موت موت کے منہ میں کھینچتا ہوا اور داخل ہوتا ہوا چلا جاتا ہے انسان کا ہر قدم چاہے وہ سمجھتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں میں وہاں جاتا ہوں لیکن وہ جا رہا ہے قبر کی طرف قبر منہ پھاڑ کر انتظار کر رہی ہے یا انسان دلا ربدلا چاہے تو کتنا بھی ناپسند کرے موت کو لیکن تجھے جانا پڑے گا ہمارے بروچ میں چوکی والا صاحب تھے منشی میموریل کے بڑے ذمہ دار تھے موت ن تسکروں ایمنی سامنے مارے موہر بنتا رہا تیار ہوئی جائے ایم کے نام نہیں لے موت تو میں نے بہت گبراہٹ ہے لیکن پھر بھی چلے گئے موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا جو موت کو ناپسند سمجھتے تھے موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی فرعون اتنی بڑی طاقتیں لے کر مٹانے کو نکلا تھا اللہ نے فوج کے ساتھ اسے غرق کر دیا اور ختم کر دیا قارون کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں لیکن اس کے باوجود دنیا سے اسے جانا پڑا فرماتے ہیں جب وقت آئے گا انسان دنیا سے جائے گا لیکن مقدر میں کیا ہے اس کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے اس بنا پر ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون کس وقت جائے گا ہم نے جائزہ لیا ہے ہم نے اندازہ لگایا ہے فلان آدمی اتنے سال جیے گا اور فلان آدمی اتنا کام کرے گا اور اتنے اتنے پلان اس کے رہیں گے لیکن ہمارے پلان پر اللہ کے فیصلے نہیں چلتے اس کے فیصلے حتمی اور یقینی طے شدہ ہیں اس لیے تو کہا کہ تم پہلے سے اگر تیار رہے موت کے لیے تو موت کے وقت تمہیں تکلیف نہیں ہوگی موت تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے گا اور دنیا بھر کے جھمیلے تیار کر کے بیٹھے ہوں گے تو دنیا سے جانے میں تم کو تکلیف ہو جائے گی صحابہ خوش ہوتے تھے دنیا سے جاتے جاتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار ہوا رات کو غسل کیا نیا لباس پہنا روزہ رکھ لیا قرآن تکیے پر رکھ دیا تلاوت شروع کر دی آج میری شہادت کا دن ہے بہت اچھی بات کہی حضرت عثمان کی وفاداری کے لیے تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیو و دین جس میں تو ہی نے وفا ہو مجھے منظور نہیں کئی بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرکار کو ایسا خوش کیا ہے کہ نبی کی زبان پر جنت کی بشارت حضرت عثمان کے لیے آ گئی ہے یوں فرما آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں جب بھی سیدھے جنت میں جائیں گے ہمارے لیے کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہم ایسے بیٹھے ہیں کہ ہم جبریل کے بعد پہلے ہی جنت میں جائیں گے حالانکہ ہمارے پاس ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے مشائق نے تو ایک اور بات لکھی ڈاکٹر عبد عارفی مرحوم تو فرماتے تھے کہ اگر صبح سے لے کر شام تک کے جتنے کرتوت ہیں اور اعمال ہیں اور باتیں ہیں اور اقوال ہیں وہ اگر ایک نوٹ بک اور کاپی میں لکھو اور رات کے کنارے پر فیصلہ کرو تو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو تم بھی فیصلہ کر لو گے کہ ان اقوال اور ان اعمال کی روشنی میں آج کی رات میں میں جنتی ہوں مر جاؤں تو یا جہنمی ہوں فیصلہ کر لو گے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کاپی یہ کاپی صرف آپ دیکھیں اور اندر اپنا جائزہ لیں اس بنا پر کہ دل کو بنا دیجئے اس کے اندر بڑا جج اور اس سے فیصلہ کروائیے تو وہ تمہیں فیصلہ کر کے سنا دے گا کہ آج کی رات اگر میں مرا تو جنتی ہوں گا کہ جہنمی ہوں گا پلس مائنس آپ کو آئیڈیا آ جائے گا جو لوگ آخرت کی تیاریاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کے لیے موت پریشانی کا سبب نہیں بنتی اس بنا پر اہل اللہ کے لیے موت پریشانی کا سبب نہیں بنتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ حضور کے مرض الوصال میں آئی یہ مرض الوصال کیا ہے اردو کی مارمباری ہے یہاں سمجھانا پڑے گا میرے کو ذرا مرض الوصال اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ کو پیارے ہوئے وہ مرض کو کہتے ہیں مرض الوصال یا اس کا دوسرا نام ہے مرض الوفات اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو حضور نے قریب کیا ان کو قریب کرنے کے بعد کوئی بات کہی کان میں ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی روتے ہوئے دیکھا سرکار نے اپنی لگتے جگر کو بیٹی کو اور قریب کیا پھر کوئی بات کہی تو مسکرانے لگی یہ سب منظر دور سے بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے تھے لیکن راس کی بات کی پوچھ نہیں سکتے ایسے وقت میں جبکہ سرکار شدید علیل ہیں اور چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں بیماری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک دوائی کا مشورہ کیا تھا یہ دوائی منہ میں یہ بانچھیں دونوں جو جبڑے ہیں ان کے اندر سے ٹپکائی جاتی ہے ٹونسلس اور نیومونیا کے مرض کے لیے وہ دوائی اس کو لدود کہتے ہیں لدود کرنا کڑوی ہوتی ہے دوا وہ حضور پر بے ہوشی کے غلبے اور دورے پڑتے تھے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو کہ یہ دوائی پلانا چاہتے ہیں پر میں نہیں مجھے یہ خطرناک مرض نہیں ہوگا کسی نبی کو اللہ موزی مرض نہیں دیتا مجھے بھی نہیں دے گا لہذا یہ بیماری مجھے نہیں ہے دوا نہ پلانا حضور بے ہوش ہوئے تو لوگوں نے سوچا کہ دوا چونکہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے حضور نے منع کیا ہوگا اور آپ کے منہ میں ٹپکا دی جب ہوش میں آئے تو کڑواہٹ محسوس ہوئی پوچھا کہ دوائی ڈالی تھی کہا جی ہاں میں نے تم کو کیا کہا تھا مرض میں بھی میرے قول کی مخالفت کرنا تم پر عذاب آنے کا خطرہ ہے کیوں تم نے مخالفت کی میرے چچا حضرت عباس کو چھوڑ کر جتنے لوگوں نے دوائی پلائی ہے سب کو اسی وقت یہ کڑوی دوائی پلاؤ ورنہ اللہ کا ذا اترے گا نبی کو ناراض کیا ہے نبی کی بات کی مخالفت کی ہے مرض میں نبی کی بات کی مخالفت کرنا عذاب کو دعوت دینا ہے تو صحت کے زمانے میں جب حکم دے رہا ہو تو اس کی مخالفت کرنا کس چیز کی دعوت ہے اسی مرض میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں صحابہ بھی کمرے میں بیٹھے ہیں حضور نے فرما لاؤ کچھ لکھوا دو تمہیں میں جاؤں گا دنیا سے تم بعد میں جھگڑا نہ کرو لکھوا دو چند لوگوں نے کہا بھائی لاؤ کاغذ لاؤ قلم لاؤ لکھواؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے لکھ لو حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں لکھیں گے ہم طبیعت تو دیکھو اتنی مزمحل طبیعت ہے اور مزاج اچھے نہیں ہیں بخار دنیا بھر کا پٹی بندی ہوئی ہے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں اور تم لکھنے کی بات کرتے ہو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے سرکار مت فکر کریں کتاب اللہ کی روشنی میں ہم سب فیصلے کریں گے نہیں جھگڑا ہوگا ہم میں بنا کتاب اللہ جھگڑا ہو گیا جھگڑا شور شور شرابہ ہو گیا نبی کے پاس کمرے کے اندر شور ہو گیا حضور نے فرمایا نبی کے پاس شور کرنا اچھا نہیں یہ میرے مرض میں شور مچا رہے ہو تم آدھے کہہ رہے ہیں لکھو آدھے کہہ رہے ہیں نہیں لکھو حضور نے فرما ان کو سب کو پکڑ کے نکالو یہاں نکالو کمرے سے باہر صحابہ تھے سب نکال دیا معلوم ہوا بیمار کے پاس شور نہیں کرنا چاہیے یہاں کوئی اللہ والا مرتا ہے تو لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ دنگا ہونے کو قریب ہو جاتا ہے معلوم ہوا علماء کی یہاں ادب کے ساتھ رہنا چاہیے بیمار ہو تو ان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے اور وفات ہو تو جنازے میں بھی ادب کا اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو لے جاتے لے جاتے جنازے ٹوٹے ہیں داؤد تائی قبرستان تک پہنچے صبح سے چلا تھا جنازہ چودہ جنازے ٹوٹے ہیں کیونکہ اتنا ہجوم تھا اتنا ہجوم تھا کہ اس زمانے کا بادشاہ کہتا تھا کہ میں مروں گا تو شاید اتنا ہجوم نہیں ہوگا اتنا تو یہ فقیر کے جنازے میں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا بیٹی کیا بات کی کیا فرمایا تھا ابا نے کہ رو رہی تھی اور بعد میں مسکرائی تو کہا امی جان اب تو ابا رہے نہیں اس لیے رات کی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہا کہہ دینا بیٹا کیا کہا تھا پر میں اب پہلی مرتبہ قریب کیا ہوں مجھے یہ بتلایا کہ اب دنیا میں تیرا میرا زیادہ بناؤ نہیں میں دنیا سے جانے والا ہوں رفیق آلہ کے پاس جانے والا ہوں اللہ کے دربار سے پیغام آ گیا ہے میں نے آخرت کو اختیار کر لیا میں دنیا چھوڑنے والا ہوں مجھے جو رونا ہے میرا باپ چلا جائے گا اور اگرچہ آخرت میں ہمیشہ ملاقات ہوگی لیکن دنیا میں یہ رخ انور دیکھنے کا موقع کہاں ملے گا یہ پیار کہاں رہے گا یہ وہ عشق کہاں رہے گا اور روزانہ جو چہرہ دیکھتے تھے دیدار ہوتا تھا اس سے محرومی ہو جائے گی اس لیے غم ہوا معلوم ہوا مرنے والے پر جو روتے ہیں اور غم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اب تک جو ملاقاتیں تھیں اب وہ ملاقات نہیں ہو سکتی اب آخرت میں اللہ کرائیں گے ملاقات وہ بھی کب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ہمیں بھی اٹھایا اور وہ بھی ایمان پہ گئے تو ملاقات ہوگی ورنہ ملاقات کی وہاں بھی کوئی شکل نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام جا رہے تھے تو ماں رونے لگی ماں نے کہا بیٹا ملاقات کی کیا شکل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا ماں اگر تو اور میں دونوں ایمان والے رہے تو جنت میں ملاقات ہوگی اور وہ ملاقات ختم ہونے والی نہیں ہوگی دنیا میں ملاقاتیں موت کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں دنیا میں محبتیں اور محبوب اور حبیب کی ملاقاتوں پر روک لگ جاتی ہے موت کی وجہ سے اور دوسری مرتبہ جب میرے ابا جان نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد فرمایا بیٹا غمگین نہ ہونا میرے خاندان میں میری موت کے بعد سب سے پہلے آ کر ملنے والی بیٹیوں میں تو ہوئی ہوگی تو میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو یہ دنیا کے جھمیلے سے چھوٹ جاؤں گی اور جلدی میرے ابا کے ساتھ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں پہنچ جاؤں گی تو موت کی خبر دی ابا نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اس بنا پر کہ دنیا سے دل ہی نہیں لگایا تھا تو پھر موت کا ڈر کیا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ مال سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ مال چھوٹنے نہ پائے اور دولتوں سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ موت کے وقت یہ دولتیں رکاوٹ بن جائے روح کے نکلنے میں اور فرمایا اپنی اولاد سے اتنی محبت مت کرو کہ دنیا سے جانا ان کی محبت کی وجہ سے تمہارے واسطے دشوار ہو جائے لا اموال اولاد کم مان عن نیلا و ومن يفعل پولا ای کا الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ کم من کبلی ایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي موت أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقَ اجل مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ خبير بما تعملون پورا نقشہ ہمارے سامنے کھول کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو لگا لو موت دروازوں پر آ کر تمہاری زندگی کو دستک دے دے اور جانے کا وقت ہو جائے اس سے پہلے کر لو پھر کپے افسوس ملو گے جوانی کو غنیمت جان لو پھر دیکھو گے کہ بوڑھا دست بیٹھا ہوا ہے بستر پر اور نمازوں کا محتاج ہو گیا ہے نقل و حرکت کا محتاج ہو گیا ہے قبل اس کے کہ تمہیں بیماریاں لگ جائے اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ لو موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو اور جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور تندرستی کو مرض کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور پوری زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو کیا دجال کا انتظار کرتے ہو کیا بالکل فرشتے کے سر پر کھڑے ہو جانے کا انتظار کرتے ہو کب شروع کرو گے کام پہلے سے تیاری کرو اس لیے کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر وقت ملے گا نہیں ایک اللہ والے نے بڑی اچھی مثال دی ایک بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ یہ بیگ لے جاؤ یہ ڈول لے جاؤ بڑا سامنے میرا باغ ہے یہ باغ کے تین سیکشن ہیں باغ کے اندر طرح طرح کے پھل ہیں بیگ لے کے جاؤ یہ بکیٹ لے کے جاؤ اچھے اچھے پھل چن کے لاؤ مجھے لا کے دو میں تمہیں اس کے بدلے میں انعام دوں گا جو جتنے پھل زیادہ لائے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے لوگ خوش ہو گئے اور تیار ہو گئے سب نے ایک ایک بکٹ لے لی بادشاہ نے گارڈن میں جانے سے پہلے کہا کہ پہلے گارڈن سے دوسرے گارڈن میں جانے کا دروازہ کھلے گا لیکن دوسرے سے پہلے میں نہیں آ سکتے تیسرے سے دوسرے میں نہیں آ سکتے پہلے سے دوسرے میں جاؤ گے دوسرے سے تیسرے میں جاؤ گے لیکن تیسرے سے دوسرے دوسرے سے پہلے میں نہیں آ سکتے اس کے دروازے اس سسٹم سے بنے ہیں منظور ہے بہت آسان شرط ہے آپ کی کبھی کوئی لگتی آسان شرط لیکن وہی سب سے مشکل ہوتی ہے اب پہنچ گئے باغ میں درختوں پہ دیکھا پھل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ بڑے اچھے پھل لیکن جب پہلے باغ میں یہ ہے تو دوسرا باغ تو اس سے بھی بڑے پھلوں کا ہوگا دوسرے باغ کے اندر سے بڑے پھل لیں گے تو بڑا انعام ملے گا دروازہ اوپن کر دیا پہلے باغ میں سے نکل کر گارڈن میں سے نکل کے دوسرے گارڈن میں پہنچے اس سے بھی بڑے بڑے دیکھے پھل کہنے لگے ماشاءاللہ اپنا تو کام ہی ہو گیا تیسرے کے اندر تو اب اس سے بھی بڑے بڑے ہوں گے وہیں سے لے لیں گے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے دوسرے گارڈن میں سے نکل کر تیسرے گارڈن میں گئے تو دیکھا جھاڑ جھمکار ہے کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب بکیٹ خالی گلاتے ہوئے پہنچ گئے بادشاہ کے پاس کیا ہوا بھائی میرے گارڈن میں پھل نہیں ہے کہا نہیں پھل تو بہت ہیں لیکن ہم کو تمناؤں نے اجر سے اور انعام سے محروم رکھا وہ کیسے کہا پہلے گارڈن میں آئے تو سوچا دوسرے سے لیں گے دوسرے گارڈن میں آئے تو سوچا تیسرے سے لیں گے اور تیسرے گارڈن میں جب پہنچے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں نتیجتاً ہمارا بکیٹ جو ہے خالی رہا اور ہمیں کچھ بھی نہ مل سکا فرماتے یہ اصل میں انسان کی زندگی کا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بیک دے کر ہم کو بھیج دیا ہے اور فرمایا یہ کرنسی کا استعمال کرو اور میرے لگائے ہوئے ایمان اور اعمال صالحہ کے باغ میں سے پھل توڑو اور تم آؤ میرے پاس تو میں تمہیں عجر دوں گا تو ایک زمانہ گزر گیا جوانی کا دوسرا زمانہ گزر گیا اور کام کرنے کا اور بڑھاپے کے زمانے میں پہنچے تو کام کے لائق نہیں رہے بیگ خالی رہا تمنا رہی اپنی جگہ اور پہنچ گئے اور بکیٹ اعمال سے بالکل خالی ہے تو ملے گا کیا وہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے صلاحیتیں دی ہے جب موقع دیا ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو لگاؤ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور نمازوں کے پابند ہو جاؤ سب سے زیادہ جو کام آنے کی چیز ہوگی وہ نماز ہوگی نماز بنے گی تو تمہاری زندگی بن جائے گی اس لیے پیدا ہوا تو ایک کان میں اذان کہی دوسرے میں اقامت کہی ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ اذان کہتے ہیں ایک میں تو دوسرے میں اقامت کیوں کہتے ہیں میں نے کہا انسان کچے کان کا ہے ایک طرف سے سنتا ہے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے تو اذان دوسرے کان سے نکلے اس سے پہلے اقامت قیدی کے اندر فٹ ہو جائے یہ تو ایک تک بندی ہے اذان اور اقامت کے بعد امام کے اللہ اکبر کہنے میں جیسے چند لمحے ہوتے ہیں اصل میں انسان کی زندگی کے یہ چند ہی لمحے ہیں جس کو انسان بہت طویل سمجھتا ہے اور روزانہ وہاں لکھنے والے اس کے لیے لکھتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ تیرا کفن بازار میں آ چکا اور تو دنیا کی چیزیں خریدنے میں پڑا ہوا ہے کسی کا کندہ نگینے پہ نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے اور عجب سرائے پانی ہے دنیا کے یہاں شام و سغر کسی کی کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے روزانہ ہم سنتے ہیں کوئی آیا اور روزانہ ہم سنتے ہیں کوئی گیا یہ ٹرین ہے ٹرین ٹرین میں اترتے بھی ہیں لوگ اور نئے لوگ جو ہیں اندر داخل بھی ہوتے ہیں بس یہی ہے سامان اترتا ہے یہ ویٹنگ روم کی طرح ہے دنیا کا نظام کہ کچھ لوگ ویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں ویٹنگ کرتے ہیں ان کا ٹرین کا وقت ہوتا ہے سوار ہو کر چلے جاتے ہیں اس طرح سے یہ دنیا کا نظام ہے ہم آئے ہیں رہیں گے جب تک اللہ نے طے کیا ہے کچھ کر کے جائیں تو کام کی بات ہے غم ہوگا ظاہری بات ہے کہ ایک عزیز چلا گیا قریب چلا گیا تو کیوں غم ہوتا ہے جب آپ کے کہنے کے مطابق موت اچھی چیز ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ موت اچھی چیز ہے آپ کہیں گے ایسا دعویٰ کیسے کر دیا اگر کسی کی سجدے میں موت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کتنی اچھی موت آئی سجدے میں آئی اللہ سب کو ایسی موت دے دے وہ اس وقت کہتا ہے میں آپ سے دعا نہیں کروانا چاہتا ہوں اور فرماتے ہیں اگر کسی کو بیت اللہ میں طواف کرتے کرتے موت آئے تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی کیا موت آئی اور کوئی روزہ رسول پہ انتقال کر جائے تو کیا کہتے ہیں کیا موت آئی ہے معلوم ہے موت بری نہیں ہے تو برا کیا ہے برا کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارا اور اس کا جو ملاقات کا دنیا کا جو نظام تھا وہ درہم پر ہم ہو گیا اب نہیں مل پائیں گے اور ہم ہیں کمزور تو اس کا غم ہم کو لاحق ہو جاتا ہے اور یہ غم منانے کو نہ بھی نہیں کہا لیکن اس کا ٹائم لمٹ تین دن کا دیا ہے کہ اگر آنسو بھی بہتے ہیں غم بھی کرنا چاہتے ہو تو بس وہاں تک رکھو باقی صبر کا پیمانہ اور جام دیا ہے صبر کے جام پیتے رہو اور مرنے والے کے لیے ایسال ثواب کرتے رہو پڑھتے رہو بخشتے رہو حافظ بشیر صاحب کا انتقال ہوا تیس رمضان المبارک میں جمعہ کے مبارک دن میں قرآن کریم کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے ان کا حق ضرور بنتا تھا کہ ان کے سلسلے میں کچھ دعائیہ اجلاس یہ جو دعائیہ اجلاس ہوتے ہیں یہ کیا ہیں مرنے والے کے لیے بھرپور دعائیں کی جائیں حدیث میں فرمایا اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کرو اور مشاہد فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں رکھی ہیں جیسے صدقات سے بلایا ٹل جاتی ہیں اسی طرح دعاؤں سے بڑے کام بن جاتے ہیں اس لیے اپنے مرحومین کے لیے خوب دعائیں کرنا تو ہمارے حافظ بشیر صاحب کے لیے تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قرآن کریم کی برسوں تک خدمت انجام دی اللہ اس کو ان کے لیے آخرت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا دے اور اس کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے روشن کر دے اور جتنے رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا اب یہ حضرات نے مجھے حکم دیا تھا کہ تجھے اس عنوان سے جو ہے حاضر ہونا ہے آنے کے بعد خوشی ہوئی آپ نے رمضان بہت اچھا عبادتوں کے ساتھ اور روحانی اور ایمانی ماحول میں گزارا جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی اس بات کی مجھے فکر ہے کہ اب آئندہ دوسرے رمضان تک یہ فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری نسلوں میں دین آئے ان میں نمازیں آئے ان میں قرآن کریم کی تعلیم آئے ان میں احکام اور مسائل کی تعلیم آئے اس کے لیے ہم ہی کو جو ہے وہ فکرے کرنا پڑے گا کوئی دوسرا فکر کرنے کے لیے ہماری نہیں آئے گا پارٹی والے آئیں گے تو اپنی کرسیوں کے لیے آئیں گے اپنی دنیا کے لیے آئیں گے یہ پنجوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا یہ کمل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور یہ جمل سے بھی کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کچھ کیا نہیں اور آگے بھی کچھ نہیں کریں گے جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ کے بندے بننے کی فکر کرو اور اللہ کے سچے بندے بننے کے لیے ہم کو یہ مدرسوں کی ضرورت ہے مسجد کی ضرورت ہے ہم کو پکے مسلمان رہنے کی ضرورت ہے ہم پارٹیوں کے محتاج نہیں ہیں پارٹیاں ہماری محتاج ہیں ہم کو خالی اللہ کا محتاج بن کے زندگی گزارنا ہے اور اسی کے بندے بن کے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے اور باقی پارٹی والا کام نہیں بنا سکتا اس کا ٹھکانہ خود نہیں ہوتا اس کی ٹانگیں دوسرے گھسیٹتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا وہ ہمارا کیا کرے گا ٹھیک ہے اب دنیاوی نقطۂ نظر سے اسباب کے اندر شطرنج کے مہرے ہیں اور کٹ پتلیاں ہیں ادھر سے ادھر ہے باقی یہ دنیا کوئی ان لوگوں سے تھوڑی چلتی ہے نہ بیگن سے چلتی ہے دنیا نہ ریگن سے دنیا چلتی ہے نہ بوجھ سے چلتی ہے نہ پوچھ سے چلتی ہے یہ تو اللہ کے اللہ والوں کے اللہ اللہ کرنے سے چلتی ہے آپ کوئی کہیں گے کہ یہ نئی بات کیوں کہتا ہے لیکن میں بات حدیث کی عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا دسترخوان سجا کے رکھیں گے جس دن اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا کہ دنیا کو قائم ہی رکھا ہے اللہ کے نام کی بنیاد پر جب اللہ والے نے لیکن اللہ والے نظر نہیں آتے جیسے بیٹری نظر نہیں آتی کانٹے نظر آتے ہیں جو یہ ادھر ادھر یہ کٹ پٹلیاں دوڑتی نظر آتی ہیں اور یہ لیڈر اور لیڈر جو نظر آتے ہیں یہ سب دوڑتے ہوئے یہ سب خالی کانٹے ہیں ڈیجیٹل نمبر ہیں اصل تو اندر کی بیٹری ہے وہ تو رات کو رونے والے ہیں اور وہ تاجدوں میں ہمارے لیے مانگنے والے ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ادارہ جو ہے وہ بھی قابل تعزیت ہو گیا اس بنا پر کہ ایسا تجربہ کار اور اچھا استاد چلا گیا جو وقت تھا اس پر وہ چلے گئے ہم جو ہے غم کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے ہم سب کو جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان کی محنتوں کے ساتھ زندہ رکھے اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ تعالی ہمیں ایمان والی اور کلمے والی موت عطا فرمائے تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بعض لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اعمال کی محنت کے اعتبار سے ایمان پر محنت کے اعتبار سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو موت میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی موتیں عجیب و غریب طریقے پر آتی ہیں مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ نے ایک ہفتے پہلے اپنے مریدین کو خط لکھ دیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جمعہ کے دن فلان وقت میری شہادت کا ہے اور وسیعتوں میں یہ تاریخ اور وقت لکھ دیا تھا اب کوئی یوں کہے کہ بھائی موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر کچھ علقا کیا ہوگا اس علقہ کے اعتبار سے انہوں نے لکھ دیا تھا اور جو وقت لکھا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے یہاں بلا بھی لیا تو خوشی خوشی گئے حضرت بلال بہت خوش تھے گھر والے رو رہے تھے تو پوچھا کہ کیا بروٹ پڑتا میں روتے کیوں ہو کیا تمہیں نہیں جاتا دنیا سے زروانا نہ کیا میں تم جا رہے ہو اتنے برسوں سے ساتھ رہتے تھے تو رونا نہیں آئے گا کہ ہم کو یوں کہا کہ غدن نل کا محمدن و ہو تم کیا روتے ہو میں تو خوشیاں منا رہا ہوں کل حضور سے ملنا ہے حضرت ابو بکر سے ملنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں رو رہے ہو یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کتنے تیار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو دنیا سے جا رہے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ جا رہے ہیں پوچھا گیا تھا ایک تابعی سے کہ ہم لوگ یہ موت سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں تو بڑا اچھا جواب دیا تھا آدمی ویرانوں میں جانے سے گھبراتا ہے اور آبادیوں میں آنے کے لیے خوشیاں مناتا ہے ہم نے آخرت کو جنگل بنا کے رکھا ہے دنیا کو ہم نے سجا سجا کے رکھا ہے تو دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور آخرت کو اعمال کے اعتبار سے برباد کر کے رکھا ہے اس لیے وہاں جانا نہیں چاہتے اللہ تعالی ہمیں وہاں کی تیاری جانے سے پہلے نصیب فرمائے اللہ صلی علی محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض کل شعین قدیر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے الہ العالمین ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور بہت بڑے گناہ گار ہیں اور اللہ خطا کار ہیں اور اللہ ضیاکار ہیں اور اللہ ضیا کار ہیں اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے تو نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائے ہم نے کوئی قدر نہیں کی اللہ اس کے اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا اللہ ضائع شدہ اوقات تو واپس نہیں آئیں گے لیکن زندگی کے باقی اوقات تیرے احکام پر عمل میں اور اتباع سنت میں اور طاعت کی پابندی میں اللہ گزارنے کی توفیق دے دے اللہ تیری رضامندی تو نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے اے اللہ زندگی کے جو لمحات تو نے عطا فرمائے ہیں اس میں تجھے راضی اور خوش کرنے والے اعمال نصیب فرما دے اللہ میں نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں میں دین کے آنے کے فیصلے فرما دے جو حضرات اس کی محنت کر رہے ہیں مولانا عباس صاحب ہیں مولانا یوسف صاحب ہیں یہ تمام حضرات مل کر چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں بھی اللہ کے نام کا بول بالا ہو جائے قرآن کریم کا بول بالا ہو جائے ہمارے بچے یہاں آ کے بھی دین کے زیور سے آراستہ رہیں اے اللہ اس سلسلے میں ان کے جتنے معاون علماء ہیں اور جتنے کارکنان ہیں اللہ ان کو بھی ہمتیں عطا فرما عافیت کے ساتھ اے اللہ جہاں ہم رہیں ایمان کے ساتھ دین کی محنتوں کے ساتھ رہنا بسنا نصیب فرما اللہ مرحوم حافظ بشیر صاحب کی مغفرت فرما ان کے جتنے رشتہ داران ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما اے الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر دائم قائم فرما اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھیو جب وقت آخر ہو کلمے والی موت دیجیو سوئے خاتمہ سے بچا دیجیو حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیو اللہ قبر میں جو سختیاں ہیں آسان کر دیجیو اللہ قبر کو تاحد نظر مد بسر آراستہ دراز و وسیع فرما دیجیے اللہ اس کے تنگ ہو جانے سے اور جہنم کا گڑا بننے سے بچا دیجیے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل کرم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں منظور فرما بے رحمتی کا ایک ساتھی سب ساتھی بیٹھے مستورات بہت ہیں ان کو نکالنے لگا